Assalamualaikum. Dear students, this is lecture number 38 of the Database Management System course. The course code is CS403. In the previous lecture, we were discussing about the indexes. What is the purpose of indexes? The purpose of indexes is efficient retrieval of data from the database, because otherwise we will have to access the data sequentially, because we know that the data is stored in the order of the primary key generally, and when we need to access the data on the basis of value of an attribute other than the key, in that situation if we do not have the indexes, then we will have to access the data sequentially, and that will take time and that would create inefficiency. So index files or the indexes are basically used to provide the fast access of the data اور جو انڈیکسز ہیں وہ جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں کسی بھی ٹیبل کے اوپر through the create index command اور اس کے نتیجے میں ایک انڈیکس فائل کریٹ ہوتی ہے at the end of the previous lecture we were discussing different implementation techniques for the index files so we'll start our today's discussion from this point so let's start today's lecture. One of the approach of implementing the index files or indexes is the inverted file. The attribute on which we want direct access, inverted file, is created on that field. File is said to be inverted on that field. More than one inversions or inverted files can be created even on all attributes. So what is an inverted file what does it contain پہلی بات تو یہ آپ کو ذہن میں آ جانی چاہیے کہ inverted file is basically file that is used to implement an index اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انورٹیڈ فائل جو ہے وہ is sort of an index file اب آبجیکٹو کیا ہے to create an index on any attribute اب اس کے اندر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے اس کے لیے یہ آپ کے سامنے اس وقت کچھ ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں آپ آپ آپ آپ اگر دیکھیں کہ اس میں کے کے پاس سامنے مختلف ریکارڈ نوٹ کیجئے کہ the record are stored on the basis of the primary key values اور آپ کو یہ اس ترتیب میں نظر آ رہے ہیں let's say we want to create an index on the basis of name تو اگر یہ جو انڈیکس ہے یہ کریٹ ہوتا ہے تھرو دی انورٹڈ فائل اور تھرو این انورژن تو کیا ہوگا دیکھیے انورژن آن اسٹوڈنٹ نیم اب یہ آپ کے سامنے ایک فارمیٹ ہے یا آپ کہہ لیں ڈیٹا ہے جو کہ ہوگا ایک انورٹیڈ فائل کے اندر اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو دو کالم نظر آ رہے ہیں in the left column you have got the names of all the records value of the name attribute from all the record in the table اب اس وقت ہمارے پاس جو ایگزامپل ٹیبل uh, ہے اس میں آٹھ ریکارڈ ہے اگر کسی میں ہزار دس ہزار لاکھ اس سے بھی زیادہ ریکارڈ ہیں تو یہ آپ کی جو انورٹیڈ فائل ہے if index created through inverted file تو جو آپ کی انورٹیڈ فائل ہے اس میں وہ جس ایٹریبیوٹ کے بیسس پہ آپ انڈیکس کریٹ کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم اسٹوڈنٹ نیم پہ کریٹ کر رہے ہیں تو the value of attribute from all the records it will be stored in the order sorted order میں چاہے وہ ascending ہے چاہے ڈسینڈنگ ہے it depends what option you have given while creating the index file تو اگر آپ نے انڈیکس کا اگر آپ نے اسینڈنگ کہا ہوا ہے تو names will be stored in the ascending order اگر آپ نے کہا ہوا کہ ڈسینڈنگ تو اس کیس میں these names will be stored in the descending order اور اس کے بعد دیکھیے جو سیکنڈ کالم ہے it contains the relative record number for this particular value of the name student name attribute in the table یعنی اگر آپ دیکھیں پہلے کالم کو اس میں آپ دیکھیں تمام نام جو ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں ہے اور اسینڈنگ آرڈر میں مثال کے طور پہ Amjad Amjad Arif Zia Muhammad Ali Sadia and like that all of them اس کے بعد وہ ریکارڈ جن میں آپ کے پاس اسٹوڈنٹ نیم ایٹریبیوٹ کی یہ ویلو ہے جو ویلو یہاں پہ لسٹڈ ہے آرڈر میں اس ریکارڈ کا ریلیٹو ریکارڈ نمبر یعنی کہ ریلیٹو ریکارڈ نمبر سے بات یہ کہ جہاں سے فائل اسٹارٹ ہو رہی ہے اس سے اگر پہلا ریکارڈ کہتے ہیں پھر دوسرا تیسرا لائک دیٹ تو اس طرح سے جو ایک ریکارڈ نمبر بنتا ہے that is stored in the second second column مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں اب امجد ہمارے اتفاق سے وہ ایسا ہوا کہ ریکارڈ انٹر کرتے ہوئے امجد امجد دونوں پہلا دوسرا ریکارڈ بن گئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلا ہی ہوتا لیکن اتفاق سے ایسا ہو گیا تو اس میں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو پہلا آپ کا ریکارڈ ہے وہ امجد ہے اور وہ پہلی پوزیشن پہ اس کے بعد دوسرا ریکارڈ جو کہ نام کے بیسس بنتا ہے وہ بھی امجد ہے اتفاق سے وہ دوسری پوزیشن ہے again this is just by chance پھر نام کے بیسس پہ جو نیکسٹ ریکارڈ بنتا ہے وہ ہے عارف ضیا زیا کا the actual position of the record having the value in the student name attribute is fourth one لیکن اگر آپ اس کو نیم کے لحاظ سے دیکھیں جو نیم کے لحاظ سے اس کی پوزیشن بنتی ہے جو اس کا آرڈر بنتا ہے that is on the third place کیونکہ وہ امجد کے بعد عارف ضیا بنتا ہے الفابیٹیکل آرڈر میں تو آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے اپنے ٹیبل کے اندر اسی طرح سے اس کے بعد ہمارے پاس اسی طرح ہم ناموں کو جب ہم نے الفابیٹیکل آرڈر میں دیکھے تو اس کے بعد آتا ہے محمد علی ایم علی اب اس کی جو پوزیشن ہے اس ٹیبل کے اندر فائل کے اندر وہ ہے سکس لائک وائز اسی طرح سے عزیز کا جو ریکارڈ ہے اوریجنل ٹیبل میں وہ سیونتھ ہے شعیب علی کا ایٹھ ہے اس کے بعد باری آتی سہیل ڈار کی record of the Sohail Dar is at position five in the table اسی طرح جو آخری ریکارڈ ہے جو کہ ہمارے پاس آٹھ ریکارڈ ہے وہ طاہرہ اجاز کا end location of the record having this value in the student name attribute is three اب دیکھیے کہ اس میں اگر آپ ایک چیز غور کریں کہ آپ نے جو چیز انورٹیڈ فائل میں اسٹور کی ہوئی ہے وہ صرف اسی ایٹریبیوٹ کی ویلو ہے جس پہ آپ نے انڈیکس کریٹ کیا ہوا ہے اور اس ویلو کے ساتھ ساتھ اس ویلو کے ریکارڈ کا جو ریلیٹو ریکارڈ نمبر ہے جو پوزیشن ہے فائل کے اندر وہ لکھی ہوئی ہے اس کا کوئی ایڈوانٹیج آپ کو فوراً سمجھ آ گیا ہوگا کہ rather than duplicating the entire file there could be کوٹی forty fifty attribute in file so we are not duplicating the entire data جیسا کہ ہم نے آپشن پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی تھی کہ we are not copying we are not duplicating the entire data rather we are just copying we just storing the value of the attribute on which we are creating the index تو صرف اس کی ویلو اسٹورڈ ہے اور ساتھ ہی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ اس ایٹریبیوٹ کی ویلو اس ریکارڈ کا نمبر جو کہ اس کے ساتھ بنتی ہے اب یہ آپ کو تو نظر یہ آ گیا کہ اسٹوریج وائز ایفیشنٹ ہو گیا کہ آپ نے صرف ایک ایٹریبیوٹ کی ویلو اسٹور کی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب فرض کریں کہ اگر آپ نے نام کی بیسس پہ ایکسس کرنی ہے فرض کر آپ نے کہا کہ select star from student where S T name is equal to Sadia نا ریکارڈ آپ کے اسٹورڈ ہیں جو آپ کا ٹیبل ہے اس پہ ریکارڈ اسٹورڈ ہیں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی بیس پہ the command that you have given it wants to restrict it wants to select certain rows based on the value of student name اب چونکہ آپ کے پاس ترتیب تو ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی the only option in the absence of index is to search all record sequentially کیونکہ سادیا عزیز کا ریکارڈ جو ہے وہ آئی ڈی کی وجہ سے پہلا بھی ہو سکتا ہے اور وہ آخری بھی ہو سکتا ہے درمیان بھی کہیں ہو سکتا ہے یو کین نیور نو تو اس کے لیے the only option in the absence of index is to search all the record sequentially لیکن اب you have got index file so rather than going directly to the table to the data will first consult the index file وہاں پہ آپ سادیا کا نام ڈھونڈیں گے اب ظاہر ہے کہ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے گا کہ اگر ہمیں ڈھونڈنا ہی ہے تو یہاں بھی تو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت پڑ گئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ انڈیکس فائل کے اندر سے یا جو بھی اس میں ایک پرٹیکولر اینٹری کو ڈھونڈنا جو ہے it can be very very efficient دیکھیں مثال کے طور پہ جیسے ایون جیسے یہاں پہ ہمارے پاس انورٹڈ فائل ہے اس میں بہت سی اپروچز جو ہیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں اس کو ایفیشینٹ بنانے کے مثال کے طور پہ ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو نام ہے جو فرسٹ لیٹر سے ہے ہے یا ایس اس کی بیس پہ آپ ہیشنگ اپلائی کر لیں تو آپ ڈائریکٹلی اس جگہ جا سکتے ہیں جہاں سے کہ ایس ایس سے کی کی یا انٹری سٹارٹ ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بائنری سرچ بھی موجود ہے اس کی آپ مدد لے سکتے ہیں یا ایون اگر سیکوینشل بھی کرنا ہو چلے ورسٹ کم ورسٹ اگر ہم کہیں سیکوینشل بھی کرنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ یہ اس بیکاز اس میں ریکارڈ سائز چھوٹا ہے اس میں سیکوینشل سرچ بھی بہت ایفیشنٹ ہوگی حالانکہ سیکوینشل سرچ ہوگی نہیں ایون دن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سیکوینشل بھی ہو مطلب ان دا ورسٹ کیس تب بھی وہ ٹیبل کے اندر سیکوینشل سرچ سے زیادہ افیشئنٹ ہوگی there is another very important benefit very important advantage of this index file let's see you are trying to find out Sadia record of Sadia اور آپ کے پاس چونکہ انڈیکس فائل میں you have content all the names the sorted order اب آپ فرض کر اس پہ سرچ کر رہے تھے لیٹ سے سیکوینشلی کر رہے تھے اور سادیا کے بعد آپ ایس تک پہنچے اور یو اینکاؤنٹرڈ دا نیم سیمل جس کی اسپیلنگ ہے S double E M A L نا Sadia spell S A D I A and Seemal is S double E S A is smaller and S E is larger bigger تو جیسے ہی یو ریچ ایس ای اور you don't find S A نا اٹ از کنفرمڈ اگر وہ ہوتا تو سادیا کا ریکارڈ سیمل سے پہلے ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اپنے الفابیٹیکل آرڈر میں اس سے پہلے آنا چاہتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو انڈیکس فائلس کا ایڈوانٹیج یہ بھی ہوا کہ آپ کو اگر ایک ریکارڈ نے ملنا ہے تو اس کی جو ٹریس ہے اس کی جو انڈیکس فائل میں انٹری ہے وہ ایک خاص لوکیشن پہ ایک خاص آرڈر میں ہونی چاہیے اگر وہاں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کہیں پر بھی نہیں ہے مثال کے طور پر دیکھیں اگر فرض کریں آپ کے پاس ریکارڈز ہیں جیسے ایک لاکھ ریکارڈ ہے اور آپ کے پاس پہلا ریکارڈ فرض کریں کہ امجد ہی ہے فرض کریں you try to find record name Amir جس میں کہ اے اے ایم آئی آر عامر تو عامر از اے اے ایم آئی آر اور امجد ہے A M your first record is A M اور ادھر آپ عامر ڈھونڈ رہے ہیں تو جو ہی آپ اے ایم پہ پہنچے آپ کو پتا چلا کہ اے ایم ہے ہمارے پاس عامر نہیں ملا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹیبل میں عامر کا ریکارڈ کہیں بھی نہیں ہے تو اس طرح سے وہ جو سیکوینشل سرچ کی زحمت ہے ویئر اے پاسبلٹی آپ سیکوینشل سرچ میں کیوں آپ پوری ٹیبل کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیزائر کنڈیشن ہے اس کا ریکارڈ پوری ٹیبل میں پورے ریلیشن میں کسی بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے جبکہ انڈیکس فائل میں جب آپ نے نیم ان کو سارٹ کر لیا صرف نیمز کو تو اب اس کے بعد یہ کہ جب آپ نے ایک نیم کراس کر لیا اس سے بڑا نیم آ گیا اور وہ نام نہیں ملا تو اب کنفرم ہے کہ ٹیبل کے اندر وہ نہیں ملے گا اور ایک اور چیز ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اب یہ آپ کو ایڈوانٹیج تو نظر آ گیا کہ fine this is advantage but there is definitely some overhead involve as well overhead کیا ہے پہلی بات ہے کہ اسٹوریج وائز یہ جو آپ کی انورٹیڈ فائل ہے دس از اے سیپریٹ فائل تو یہ ایک آپ کی جگہ لے گی apart from the data that you are storing in the database table اس کے علاوہ یہ جو آپ کی انڈیکس فائل ہے وہ بھی لے رہی پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ now the maintenance of the index file is also involved یعنی آپ کو ریکارڈ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اپنی ٹیبل uh, کے اندر ریلیشن کے اندر تو اس کی جو انٹری ہے that has to be appear in the that has to appear in the index file at the appropriate place مثال کے طور پہ اگر آپ ریحانہ کا ریکارڈ انٹر کرتے ہیں اور فرض کریں کہ ریحانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ کا آخری ریکارڈ بنتا ہے اپنی آئی ڈی بیس پہ تو اس کو بھی آپ کو ریحانہ کا ریکارڈ تو آپ ٹیبل میں لکھ دیں گے at the same time you will make an entry in the index file with the name Rehana and also place its relative position in the table کیونکہ یہ آخری ریکارڈ ہے تو اس کے مطلب نائن بن جائے گی تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نتھنگ کمس فار فری اگر آپ کو انڈیکس فائل جو ہے وہ ایک فیسلٹی دے رہی ہے ساتھ ہی اس کے it is introducing some overhead اب یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے فائل کی that is on the student address اس پہ اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے فائل میں وہ نل کا ہے کیونکہ یہ سب سے اسمال ویلو کنسیڈر ہوگی اس, ریفرنس سے تو نل اور وہ سیونتھ پوزیشن پہ because we have not enter the address in the seventh record تو وہ پہلے نمبر پہ آ گیا اس کے بعد چونکہ الفابیٹیکل آرڈر میں جو ڈیجٹس ہیں وہ الفابیٹ سے پہلے آتے ہیں اس لیے وہ پہلے ہمارا وہ ریکارڈ آ گیا جس میں تھا at S T Lahore this record is placed at the one position جو ریلڈی پوزیشن اس کی پھر اس کے بعد تھا اے جے روڈ اس کی آپ دیکھیے الفابیٹیکل جو اس کا آرڈر بنتا ہے وہ تیسری پوزیشن پہ ہے اینڈ لائک دیٹ ٹھیک ہے اب اس سے آپ کو نظر آ گیا کہ یہ آپ کی جو اگر آپ نے انورژن کریٹ کی ہیں index file through inverted file create کی ہیں تو اس طرح سے جتنے آپ ایٹریبیوٹس کے اوپر you will create the index of index are being implemented through inverted files تو اس طرح کی جو انورٹیڈ فائلز ہیں they will be created for every index تو اب جو اس میں اوور ہیڈ انوالو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان دس کیس لیٹ سے you have created two index on two different attributes ایک ہو گیا وہ جو آپ کا ویسے ہی ہو گیا پرائمری کی کی بیس پہ جو آپ نے پرائمری کی کی ڈیفائن ہوئی تھی تو that was created automatically by the D B M S یہ آپ نے خود سے ایکسپلسٹلی دو کریٹ کر لیے see whenever you make any change in the record آپ کسی uh, کسی کا آپ ڈیٹا چینج کرتے ایون دیکھیں فرض کریں if you change the address of a student تو اس کا ایڈریس تو چینج ہوگا ٹیبل کے اندر لیکن جو اس نئے ایڈریس کے ساتھ اس ریکارڈ کی جو پوزیشن بنتی ہے ریلیٹو انڈیکس فائل کے ریفرنس سے وہ بھی ایڈجسٹ ہوگی پھر اور جو پریویس انٹری ہے وہ ریموو ہو کے یا وہ ریپلیس ہو کے اپنی نئی جگہ پہ جائے گی تو اس لیے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ having index is fine they provide efficient access but you also have to keep in mind the overhead جو اس میں انوالو ہو رہا ہے inverter file contains the values of the attribute and the relative address of the record find D B M S search is appropriate record number and hand over to the access method to retrieve the desire record دیکھیے یہاں پہ we have reference one thing as the access method اب ایکس میتھڈ کی جہاں تک بات کرتے ہیں اس سے ہماری مراد وہ جو ہماری فائل آرگنائزیشن ہے جو ہم نے مطلب پیچھے پڑھی ہیں مختلف جو فائل آرگنائزیشن پڑھی ہیں جن میں we have studied the sequential file the index sequential file and hash file organization اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی انڈیکس فائل ہے that is being basically maintained by the D B M S database management system اور جو آپ کا ایکسس میتھڈ ہے جو آپ کا فائل آرگنائزیشن ہے وہ that is jointly manage by the operating system and the D B M S تو اب اس میں ہوتا یہ کہ جب ہم نے یہ کہا کہ جو آپ کی انڈیکس فائل کو ریفر کرے گا وہ ڈی بی ایم ایس خود کرے گا ٹھیک ہے اور اس میں اس نے جو آپ کا ریکارڈ ڈھونڈنا تھا اس کو اس جو آپ کی انڈیکس فائل تھی لیٹس سیکور انورٹیڈ فائل تھی اس میں سے ڈی بی ایم ایس نے سرچ کیا اس کو اور یہ میں آپ کو مطلب ابھی آپ کو میں مطلب کنفرم ہے کہ it is not access sequentially there are very efficient methods میں جیسے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ وہ ہیشنگ بھی ہو سکتی ہے وہ بائنری سرچ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے انڈیکس فائل کے اندر بھی ایون جو آپ کا ڈی بی ایم ایس ہے وہ اپنی ریکوائرڈ ویلو کو ایفیشنٹلی ڈھونڈتا ہے سیکوینشل ٹھیک ہے تو سیکوینشل اس یعنی انڈیکس فائل کے اندر اس ویلو کو ڈھونڈ کے وہ جو اس کا ریلیٹو ریکارڈ نمبر ہے that would be over to the method یا آپ یہ کہیں جو فائل آرگنائزیشن سسٹم ہے اس کے مطلب وہ حوالے ہینڈ اوور کر دے گا اور وہ پھر جو آپ کا فائل آرگنائزیشن سسٹم ہے وہ اس کو میپ کرے گا اپنی جو ایک اس کی ارینجمنٹ ہے ریکارڈ کی اس کے ریفرنس سے وہ پھر اس کو ایکسس کرے گا چاہے وہ اس پہ ہیشنگ اپلائی کر رہا ہے چاہے وہ اس پہ انڈیکس سیکوینشن یا انڈیکس کریٹ کیے ہوئے یا ٹری کے جیسے بھی کر رہا ہے وہ then then it it is responsibility of the access method the file organization کہ وہ اس پرٹیکولر ریکارڈ کو جا کے ایکسس کرے اور وہ اس کو ویلو ریٹرن کرے inverted we have to study I hope کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ how do they make the access efficient یعنی پہلے آپ uh, اس کا ویلیو uh, جو آپ نے ڈھونڈنی ہے جو کمپیئر کرنی ہے اس کو سرچ کریں اپنی انڈیکس فائل میں وہاں سے ریلیٹو ریکارڈ نمبر لیں اور پھر then you go to that record directly تو that was how the inverted files work اور یہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ you can have multiple inverted files ٹھیک ہے فور دا سیم ٹیبل ایک بار اور یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل انڈیکس ہے ایک انورٹیڈ فائل کے ذریعے امپلیمنٹڈ ہے ایک کسی اور طریقے سے in like that this is also possible now we are going to discuss the second approach of implementing the index files اور یہ جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ we are not going to discuss the link list just going to discuss how they are used to implement index link list are also known as chain ایک ہی بات ہے need and extra field in the physical record to store the link یعنی اب آئیڈیا uh, بیسیکلی یہی ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے لنک لسٹ میں کہ ایوری نوڈ پوائنٹس ٹوڈ دی نیکسٹ نوڈ تو اس آئیڈیا کو اس آئیڈیا کو بیسیکلی امپلیمنٹ کرنے کے لیے وی نیڈ اے پوائنٹر اور جیسے لنک لسٹ کے اندر آپ اپنے ڈیٹا کے ساتھ ایک ایکسٹرا ایٹریبیوٹ اسٹور کرتے تھے ٹو اسٹور دا لنک وہی آئیڈیا یہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ no the physical record whatever you store in the physical record but you will store one field to store the link یا پوائنٹر چین اس کے ذریعے آپ ریکارڈ کو پس میں لنک کریں گے ریلیٹو ایڈریس آر یوزڈ اور اس میں پھر یہ کہ آپ ریلیٹو ڈسٹرس کے ذریعے ان کو آپس میں آپ لنک کریں گے جیسے یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے وہی جو ہمارے پاس ڈیٹا پچھلے اس میں سلائڈ ہم نے دیکھا تھا here you are at the end of the slide rather the last attribute of this slide is pointer this is a pointer that is being used to store the order of the record on the basis of name value یعنی جو اسٹوڈنٹ نیم ایٹریبیوٹ کی ویلو ہے اس ویلو کے بیس کے اوپر یہ ریکارڈ کا آرڈر اسٹور کیا ہو مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں جیسے ہمارا پہلا ریکارڈ جو تھا وہ تو چونکہ پہلا ریکارڈ ہے اس کی ویلو ہمیں الگ سے اسٹور کرنی ہے وہ جیسے لنک لسٹ میں آپ ہیڈ کو اسٹور کرتے ہیں اسی طریقے سے پہلا ریکارڈ جو ہوگا اس کی ویلو آپ اسٹور کریں گے ایک الگ ایٹریبیوٹ میں فرض کریں ہم نے کہا Amjad was our first record تو وہ اس کو ہم نے الگ سے کسی ایک ایٹریبیوٹ میں کسی ایک پلیس میں اسٹور کیا ہوا ہوگا اب جب پہلے ریکارڈ پہنچیں گے نا this record contains the address of the next record on the base of the order of the names تو کیا ہوگا کہ فرسٹ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکسٹ پوزیشن بنتی ہے ریکارڈ نمبر ٹو کی بنتی ہے جب ریکارڈ نمبر ٹو میں جائیں گے وہ بھی امجد کا ریکارڈ ہے اس کے پوائنٹر میں کیا لکھا ہوا ہے فور اس کا مطلب یہ ہے کہ نیم کی بیسس میں آرڈر وائز جو نیکسٹ ریکارڈ بنتا ہے وہ ہے ریکارڈ نمبر فور فور پہ جا کے دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے سکس سکس پہ گئے وہاں لکھا ہوا ہے سیون سیون پہ لکھا ہوا ہے ایٹ اور ایٹ پہ ریکارڈ پہ جب جاتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے فائیو فائیو پہ لکھا ہوا ہے تھری اور تھری پہ لکھا ہوا ہے زیرو زیرو یا نل اس کا مطلب یہ ہے کہ this is the last record of this list یعنی اس آرڈر میں وہ لاسٹ ریکارڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ کو نیم کے بیسس پہ سرچ کرنی ہے تو اگر آپ سیکوینشل کر رہے ہیں تو آپ اس چین کو فالو کرتے چلے جائیں گے تو اس طرح سے آپ کو ریکارڈ سیکوینس میں مل جائیں گے اب اگین دیکھیں اس میں وہی فائدہ کہ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ میں محمود کا ریکارڈ سرچ کروں محمود کا تو اگر آپ اس چین کو بھی فالو کرتے ہیں تو جو ہی آپ پہنچتے ہیں محمد علی کراس کر کے آپ پہنچتے ہیں سادیا زیا پہ اور اور ود ایس آپ ڈھونڈ رہے ہیں محمود ایم اے جو سادیا پہنچے یو ڈنٹ فائنڈ محمود تو اب یہ آپ سمجھ جائیں اپنی سرچ کو یہیں پہ روک لیں بیکاز ناٹ از کنفرم کہ محمود اس میں نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو ایک تو یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا کہ آپ کو اس طرح آپ کو جو نام نام ہے وہ آپ کو سیکھو سب مل جائیں گے تو آپ کو جو سرچ کرنے میں آسانی ہوگی اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ بھی کہی تھی کہ اگر آپ یہ فیل کریں کہ یہاں پر بھی ہمارے پاس سیکوینشل سرچ انوالو ہو گئی ہے چاہے وہ نیم کے لحاظ سے آرڈر میں ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی سیکوینشل تو ہو گئی تو اس کا میں نے آپ سے کہا کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ جو فرسٹ ریکارڈ ہے کسی بھی لیٹر کا اس کے بیسس پہ یا ہیشنگ کر لیں یا اس کی بیسس پہ آپ اس کو ٹری میں یا اس کو انورٹڈ فائل کی فارم میں سیو کر لیں تو پہلے ریکارڈ جو فرض کریں جیسے ہمارے پاس ہے محمد علی تو فرض کرے اگر یہ ایم سے اسٹارٹ ہونے والا پہلا ریکارڈ ہے تو اس کا ایڈریس اس کو آپ کسی انورٹڈ فائل میں اسٹور کر لیں کہ جی جو ریکارڈ نمبر سکس ہے وہ ایم کا پہلا ریکارڈ ہے اور یہاں سے جو باقی چین ہے یعنی کہ جتنے بھی محمد علی کے باقی یعنی نام ہے ان کے آپس میں چین بنا سکتے ہیں تو یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو جو ڈرا بیکس نظر آتے ہیں جس سچویشن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سچویشن میں آپ یہی آپشن لیں اس سچویشن میں آپ کوئی اور آپشن لے لیں کیونکہ میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ اس کورس کے دوران you are studying different option for different things اب کس سچویشن میں آپ ایک چیز کی ملٹیپل آپشن میں سے ایک پرٹیکولر آپشن لیتے ہیں دیٹ از یور ڈیسیزن اور وہ آپ کریں گے کہ اینالائزنگ یور اون انوائرمنٹ تو this is how the pointers are used to implement the index head pointer needs to be store جیسے میں آپ سے کہا تھا pointers for multiple field can be created یعنی جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ ایک پوائنٹر فیلڈ ایڈ کیا تھا when we created the index on the base of name فرض کریں جیسے ہم نے پہلے کیا تھا کہ ہم نے نیم پہ اور ایڈریس uh, دونوں پہ ہم نے انورٹیڈ فائل کریٹ کی تھی لائک وائز ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک اور جو لنک لسٹ ہے وہ کریٹ کر لیں ایڈریس کی بیسس پہ تو اس طرح سے اس میں یعنی وہ دو پوائنٹر جو اس میں وہ ایڈ ہو جائیں گے جس طریقے سے we can include multiple pointers in the physical record یا ہمارے پاس جو فائل uh, uh, کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اسی طریقے سے we can also implement the concept of circular link list کیونکہ پریویس جو ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا لاسٹ ریکارڈ تھا دیٹ کنٹینس زیرو اور نل اٹ مینس کہ this is the last record of this chain یا جو نیم کی آپ کی چین ہے اس کا یہ لاسٹ ریکارڈ ہے لیکن ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ you can place the address of the first record on the basis of name in the last record یعنی جہاں پہ ہمارے پاس زیرو تھا ریکارڈ نمبر تھری میں ہمارے پاس زیرو تھا ہم ریکارڈ نمبر تھری میں we can also place one اس سے کیا ہوگا کہ it becomes a circular link list اور یہ آپ ڈیٹا اسٹرکچر میں ڈیفینے پڑھ چکے ہوئے کہ سرکولر لنک لسٹ کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پوائنٹ پہ اگر کھڑے ہوں تو آپ وہاں سے فردر موو کر سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ چین فالو کر سکتے ہیں ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سرچ کرنے کے لیے you have to start again from the head node یا ہیڈ جو آپ کا ریکارڈ وہاں سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا تو اس جو پوائنٹرس کے تھرو امپلیمنٹیشن ہے انڈیکس کی you can make it circular and at the same time جو دوسری آپشن یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈبل انگلش بھی کر سکتے ہیں ڈبل انگلش میں مراد یہی ہے کہ ہر نوٹ کے اوپر آپ کے پاس مطلب نیکسٹ کا بھی نیکسٹ کا بھی آپ کے پاس پوائنٹر ہے اور پریویس کا بھی ہے تو آپ کو پتا اس چیز کا کہ ڈبل انگلش کا آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ اگر کھڑے ہیں تو وہاں سے آپ فارورڈ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں سے بیکورڈ بھی جا سکتے ہیں تو یہ تمام option you can implement it yes double English dear now we are going to discuss the tree index tree index سے مراد یہ ہے کہ ہم انڈیکس فائل کو امپلیمنٹ کریں تھرو ٹریز اس کانسپٹ کو we have to some extent in the indexed sequential file organization وہاں پر بھی ہم نے جب انڈیکس کی بات کی تھی تو وہ ہم نے جو ہے وہ ایک ٹری کی ہی بات کی تھی لیکن میں نے اب سے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے جب ہم جو ڈیٹا اسٹوریج کے اور انڈیکس کانسیپٹس کو ڈسکس کریں گے now this is the time and again we are not going to discuss the trees themselves in depth بلکہ جس طریقے سے انڈیکس امپلیمنٹ ہوتا ہے یوزنگ ٹریز اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے index maintained a stores of nodes each node Nodes کی ویلوز اینڈ links. جیسے آپ نے دیکھا تھا انورٹڈ فائل میں وہ ایک اس کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے کہ ایٹریبیوٹ کی ویلو اور اس کا ریلیٹو آرڈر یہی صورتحال اب ہمارے پاس جو ٹری انڈیکس ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کا ٹری کیا ہے کہ نوڈز ہیں اور وہ آپس میں لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تھرو ڈفرنٹ لنکس تو یہاں پہ جو ہمارے پاس ایک نوڈ ہے ٹری کا اس پہ کیا اسٹور ہے جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ اس کے اندر اسٹورڈ ہے ایک تو وہ کی ویلو کہ جس کی ویلو کا آپ یعنی سرچ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس پوائنٹرز ہیں کہہ لیں کہ جو کہ ان ریکارڈس کو پوائنٹ کریں یہ ایک جنرل آئیڈیا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں لیکن ایک جنرل آئیڈیا یہی ہے کہ آپ کے پاس اسٹرکچر ہے کہ ٹاپ پہ آپ کا روٹ ہو گیا اور پھر آگے اس کی برانچز ہو گئی اس کے چلڈرن ہو گئے اور پھر وہ یہی ہے کہ آپ اس میں لنکڈ ہے اور ہر نوٹ جو ہے اس میں کی کی ویلوز ہیں اور ساتھ ہی ان کے ڈفرینٹ ہیں تو یہ ایک بیسک آئیڈیا ہے ٹری انڈیکس کا اس کی امپلیمنٹیشن آپ آگے دیکھیں گے well yes this is common with almost all trees کہ there is a special node the root node each node has a parent node but the root node ظاہر روٹ نوٹ کا پیرنٹ نوٹ نہیں ہوتا and has one or more children ہر نوٹ کے چلڈرن ہوتے ہیں except the leaf node leaf nodes کا کوئی چائلڈ نوٹ نہیں ہوتا different types of trees exist trees کی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں آپ نے پڑھی ہیں اس میں آپ نے بائنری ٹریز ہیں اور بیلنس ٹریز ہیں اور اس طرح کے ڈفرنٹ ٹائپس ہیں ٹریز کی the particular type of tree that we are going to use in implementation of index file is B plus trees اور ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہے کہ number of pointers in a node is one more than the number of keys اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایک نوڈ کے اندر کچھ پوائنٹر ہوں گے اور کچھ اس میں کیز موجود ہوں گی تو جو پوائنٹرز ہیں ان کی تعداد کیز سے ایک زیادہ ہوگی یعنی اگر اس میں نوٹ کی اتنی اس میں اسپیس ہے کہ اگر نوٹ میں تین کیز آ سکتی ہیں تو اس میں چار پوائنٹر آئیں گے اسی طرح اگر فرض کیا اس میں دس کیز آ رہی ہیں تو اس کے اندر گیارہ آئیں گے number of pointer order of tree کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ کیا ہے اور اس میں جو اس کی خاص بات وہ یہ ہے کہ distance of all leaf node from the root is same اور this is something that is specific with this B trees یا بی پلس ٹریز کہ جو آپ کا ڈسٹینس ہے ڈسٹینس آپ میئر کرتے ہیں in terms of links between the nodes تو جتنے بھی آپ کے لیف نوڈ ہیں وہ روٹ نوڈ سے سیم ڈسٹینس پہ ہوں گے اور یہ اسپیشل پراپرٹی ہے بی پلس ٹریز کی اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نوٹ جو ہے اس میں کیز ہیں اور اس میں پوائنٹرز ہیں تو ان کا پس میں لنک یہ ہے کہ جو آپ کی جو آپ کا لیفٹ موسٹ پوائنٹر ہے وہ پوائنٹ کرے گا ان نوٹس کو کہ جن میں فرسٹ کی سے کم کی جو نا وہ کیز کو پوائنٹ کرے گا اور جو اس کے رائٹ والا ہوگا وہ ہوگا اس سے برابر یا زیادہ والے اور دوسرے سے کم والے اور یہ کیز آخر میں چلے گی اور جو رائٹ موسٹ ہوگا وہ ہوگا رائٹ موسٹ کی سے برابر یا بڑی ویلیوز کو اس کی ایگزامپل آپ آگے دیکھیں گے اب انڈیکس انٹریز کیا ہو سکتی ہیں اس میں ہو سکتی ہے کہ سرچ کی ویلو مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر نیم پہ ہے تو کی ویلو کیا ہے ہمارے پاس کی ویلو فرض ہمارے پاس ہے امجد اور کوما پیج آئی ڈی وہ اس پیج کا آئی ڈی کے جس پیج پہ یہ پرٹیکولر ریکارڈ موجود ہے یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے تو اس پیج پہ جا کے آپ وہاں پہ جو نا لیوز کے اوپر جا کے آپ انٹریز کو سرچ کرتے ہیں اور اپنے ریکوائرڈ ریکارڈ کو آپ ایکسس کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہم آپ ایگزامپل دیکھنے جا رہے ہیں اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نوڈ ہے اس میں دو کیز کی گنجائش ہے جب دو کیز ہیں اس کا مطلب کہ اس میں تین پوائنٹر ہوں گے جو آپ کو آگے دیکھنے جا رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے ٹری انڈیکس کی اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو نوڈز ہیں اس میں ویلیوز جو ہیں وہ دو سٹورڈ ہیں کی کی ویلیو دو سٹورڈ ہیں اور پوائنٹر اس میں تین ہے اچھا اس میں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس لیفٹ موسٹ پوائنٹر ہے وہ اس کو نوڈ کو پوائنٹ کرے گا کہ جو فرسٹ ویلو سے اسمالر جتنی ویلیوز ہیں وہ کنٹین کرتی ہیں اور جو اس کے جو دوسرا پوائنٹر ہے وہ کہتا ہے کہ جو اس ویلو سے برابر یا اس سے بڑی ویلو ہے اور جو آپ کا رائٹ موسٹ آپ کے پاس ہے پوائنٹر آپ کا وہ کرے گا جو سیکنڈ کی ویلیو اسٹور ہے اس کے برابر یا جو سے بڑی ویلو ہے تو یہ ایک جنرل آئیڈیا ہے کہ کیسے آپ کا جو نا ایک ٹری جو ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے یا اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اس پہ دیکھیں کہ فرض کریں آپ نے کوئی ویلو سرچ کرنی ہے مثال کے طور پہ you want to search a record with a value C of thirty five thirty five کی اگر آپ نے سرچ کرنی ہے تو you always start from the root root سے اسٹارٹ کریں گے آپ اب آپ اپنی ویلو کو کمپیئر کریں گے روٹ میں جو فرسٹ ویلو اس کے ساتھ اب فرسٹ ویلو جو اسٹور ہے روٹ میں وہ ہے فورٹی اب آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی جو ریکوائرڈ ویلو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھرٹی فائیو ہے تھرٹی فائیو فورٹی سے چھوٹی ہے برابر ہے یا بڑی ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کا جو لیفٹ کا لنک ہے اس کو فالو کریں گے جب اس لنک کو فالو کریں گے تو آپ اس نوٹ پہ آ جائیں گے جہاں پہ کہ ٹوینٹی اور تھرٹی تھری اسٹور ہے again you will compare your value with first twenty سے کمپیئر کریں گے تو اس سے کیا کہ چونکہ آپ کی جو تھرٹی فائیو ٹوینٹی سے بڑی ہے تو آپ اس کے جو لیفٹ لنک ہے اس کو فالو نہیں کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو کمپیئر کریں گے تھرٹی تھری کے ساتھ جب تھرٹی تھری سے کمپیئر کریں گے تو تھرٹی فائیو جو اس بھی بڑی ہے تو اب اس کے جو رائٹ right پہ لنک ہے تھرٹی تھری کی جو رائٹ right پہ لنک ہے آپ اس کو فالو کریں گے اور آپ اس نوٹ پہ آ جائیں گے where you got thirty three and thirty seven اب یہاں پہ اس نوڈ کے اندر جو کہ آپ کے یہ لیف نوڈ ہے یہ فائنل میں جہاں پہ آپ کو اسٹار کے ساتھ ویلوز نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی آپ کے لیف نوڈ ہے آپ یہ سپوز کر لیں کہ یہاں پہ آپ کے پریکٹیکلی ریکارڈس پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر آ کے you will search the record sequentially اور یہ پکی بات ہے کہ جو آپ کے لیف نوڈز ہیں ان کے اندر جو آپ کے ریکارڈز ہیں وہ سارٹیڈ آرڈر میں اب آپ نے 35 کو کمپیئر کیا 33 کے ساتھ اسے بڑا ہے آپ نے کمپیئر کیا نیکسٹ ویلو 37 سیون کے ساتھ جب آپ ایک بڑی ویلو تک پہنچ کے تھرٹی فائیو کا مطلب یہ ہے کہ جو 35 فائیو ویلو کے ساتھ جو آپ کا ریکارڈ ہے وہ یہاں پہ ایگزٹ ہی نہیں کرتا سمپل اب دیکھیے کہ سیکوینشل سرچ کی نسبت آپ نے بہت کم ایکسیس میں بہت کم کمپیرزن کے دوران یو ریئلائز یا یو کیم ٹو نو یا یو فاؤنڈ آؤٹ کہ آپ کا جو ریکارڈ ریکارڈ ہے وہ اس میں ایگزٹ نہیں کرتا لیٹس اسی طرح you want to find out the record with the value forty six آپ نے فورٹی سے کمپیئر کیا نا forty six is larger than forty آپ اس کا جو رائٹ right لنک ہے اسے چونکہ سیکنڈ لنک میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اس کے رائٹ right لنک کو فالو کریں گے رائٹ right لنک کو فالو کیا آپ پہنچ گئے وہاں کی جو پہلی ویلو تھی وہاں لکھا ہوا ہے ففٹی ون نا your forty six is you required record اور وہ ففٹی ون سے چھوٹا ہے چونکہ چھوٹا ہے تو آپ اس کے لیفٹ لنک کو کا فرسٹ لنک ہے اس کو فالو کریں گے آپ اس لیف نوٹ پہ آ جائیں گے جہاں پہ فورٹی اور فورٹی سکس پڑے ہوئے اب آپ فورٹی سے کمپیئر کریں گے فورٹی سکس کو اس سے بڑا ہے آپ نیکسٹ پہ آ جائیں گے when you reach the particular part of the node جہاں پہ فورٹی سکس پڑا ہوا ہے جب کمپیئر کریں گے دے آر سیم تو this is your required record اب دیکھیں اگر فرض کریں کہ یہی ریکارڈ آپ کے جو آپ کو اس وقت سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں یہی ریکارڈ اگر پڑے ہوتے تو 46 جو ہے اپنے ترتیب کے لحاظ سے جو ہے وہ بنتا ہے آٹھواں ریکارڈ تو آپ کو آٹھ ریکارڈ پڑھنے کے بعد آپ کو جا کے پتا چلتا کہ یہ آپ جو ہے نا آپ کا ریکارڈ کون سا ہے اب کیا ہے پہلے آپ نے فورٹی ون نوٹ پڑھا ایک پھر ففٹی ون والا دوسرا اور پھر اس کے بعد آپ ڈائریکٹلی اس نوٹ پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ آپ کا ریکارڈ ریکارڈ تھا تو اس طرح یہ ایک چونکہ ایک اسمال اسکیل پہ جو کہ چھوٹی ایگزامپل ہے اس میں کم ویلوز ہیں اس اسمال اسکیل پہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز کے بعد آپ اپنے ڈیزائر ریکارڈ پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ تو ایک جنرل اسٹرکچر ہے آپ کے پاس کہ آپ کا جو وہ کیسا ہوتا ہے اب باقی جو تین سلائڈز ہیں وہ تیزی سے گزاروں گا جس میں کہ آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ جب ڈفرنٹ کیز اس میں ریکارڈ اس میں انٹر ہوتے چلے جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے ٹری کی شکل کیسے چینج ہوگی مثال کے طور پہ آپ دیکھیے اب مثال کے طور پہ جو اس سلائڈ ہم نے کہا کہ ہم اس فائل کے اندر فرض کریں ہم ایک ریکارڈ انٹر کرتے ہیں جس میں اس کی کی ویلو جو ہے وہ ٹوینٹی فائیو ہے تو ریکارڈ کیسے انٹر ہوگا اس کا ٹری کی شیپ کیا ہو جائے گی یہ بن جائے گی اس آپ دیکھیے کہ جو آپ کے پاس روٹ سے نیچے لیول پہ ایک اور نوڈ کریٹ ہو گیا اور یوں آپ کو 25 فائیو ایڈجسٹ ہو گیا اس طرح سے آپ دیکھیں آپ نے ٹوئنٹی ٹو اس پہ انسرٹ کر دیا اور یہ ہوتے ہوتے اب ایک اسٹیج ایسی آ گئی ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اب آپ کا جو ٹری ہے اس کا ایک لیول انکریز کر گیا یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کے پاس جو لیول تھے وہ جو پہلے ٹری تھا اس میں لیول تھے آپ صرف دو تھے اب یہاں پہ لیول کتنے ہو ہو گئے تھری گیا کیونکہ آپ کا جو اب جو روٹ نوڈ ہے وہ ایک سب اور اوپر چلا گیا اس طرح سے ہوتا یہ کہ آپ کا جو لیف نوڈ ہیں ان سے ڈسٹینس سیم رہے گا اور آپ کا جو ٹری ہے یہ اوپر کی سائڈ پہ گرو کرتا رہے گا اور اس طرح سے آپ کا ٹری جو پاپولیٹ ہوتا رہے گا اور آپ کا انڈیکس مینٹین ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو لیف نوڈز ہیں جو اس میں ہم نے کہا ہوا تھا کہ وہاں پہ ہم نے ویلیز اور اسٹار پلیس کیا ہوا تھا سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر ان لیف نوڈز میں کیا پڑا ہو سکتا ہے یا کیا وہاں پہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کو پھر یہ ساری پکچر زیادہ کلیئر ہوگی کہ جو انڈیکس فائلز ہیں یا جو ٹری انڈیکس ہے وہ کیسے استعمال ہوتا ہے کسی ریکوائرڈ ریکارڈ کو سرچ کرنے میں what is actually stored in the leaves of the index for key value کے دیر آر تھری آلٹرنیٹوس پہلی آپشن تو یہ ہے کہ actual data record with key value کے یعنی آپ کے پاس جو لیف نوڈز ہیں وہاں پہ آپ کے پریکٹیکلی ریکارڈز ہی سٹورڈ ہیں جیسے ہم نے دکھایا تھا کہ دو ہمارے پاس ایک لیف نوڈ میں دو ہمارے پاس آ سکتے ہیں ویلیوز وہ بیسکلی ریکارڈز ہی ہیں لیف نوڈ کے اندر یعنی بجائے صرف کی ویلیو کے یعنی کہ کی تو سٹور ہی ہے because it is the part of the record تو نہ صرف کہ کی ویلیو اسٹورڈ ہے بلکہ پورے پورا وہاں پہ ریکارڈ ہی اسٹور ہے تو جب آپ نے لیف نوڈ میں اس پرٹیکولر کی ویلو تک پہنچ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ریکارڈ تک ہی پہنچ گئے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو آپ کو صورت نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ وہ فیزیبل یوں نظر آ رہی ہے کہ جب آپ کے پاس یونیک ہو کہ ایک ویلو اگینسٹ آپ کے پاس ایک ہی یعنی ریکارڈ ہے دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کے یعنی وہ ویلوز کی جو بھی ہمارا انڈیکس ایٹریبیوٹ ہے جو جو بھی جس پہ ہم نے انڈیکس کریٹ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کا record I D of matching data record یعنی وہ ریکارڈ جس میں کہ یہ ویلو ہے ریکارڈ کی اس ایٹریبیوٹ کی اس کی آئی ڈی جیسے ہم نے بات کی تھی نا ایک ریلیٹو ریکارڈ نمبر کی انورٹڈ فائلس کے اندر بھی اور پوائنٹرس کے اندر بھی وہی صورت یہاں پہ ہے کہ آپ کا جو ایک کی اسٹور ہوگی ساتھ ہی ایک پوائنٹر ہوگا جو کہ پوائنٹ کر رہا ہوگا فزیکلی اس لوکیشن کو کہ جہاں پہ وہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے وہ ایڈریس بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک ریلیٹو ریکارڈ نمبر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم پہلے استعمال کرتے رہے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ یعنی وہ کی کی ویلو اور list of record I Ds of matching data record اب خاص طور پہ جب ہم نے لسٹ کی بات کی ہے تو اس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس سیکنڈری کی کے کیس میں یہ زیادہ ہمیں مطلب زیادہ یہ سوٹیبل ہے یہ زیادہ پاسبل ہے کیونکہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ایک ہی ویلو کے اگینسٹ سیکنڈری کی کیس میں ملٹیپل ویلوز ہو سکتی ہیں تو یا تو آپ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے پاس ملٹیپل ویلوز کے ساتھ جو ریکارڈز ہیں ان کی ملٹیپل انٹریز کریں لیف نوڈ میں اور اس کیس میں پھر آپ کو جب آپ کو ایک دفعہ ریکارڈ مل جائے تو آپ کو سیکوینشل سرچ کرنی پڑے گی کہ ایسے کتنے اور ریکارڈ ہیں کیونکہ اگر وہ ہوں گے تو ساتھ ساتھ پڑے ہوں گے یا دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ ان کے تمام کے آئی ڈی اسٹور کر لیں تو وہ ایک list of record I Ds ہوگی جس کا پتا چل جائے گا فرسٹ کا جیسے ہمارے پاس پچھلے ایگزامپل میں امجد ہے امجد کے ہمارے پاس دو ریکارڈ ہیں تو اگر ہم ریکارڈ آئی ڈی اسٹور کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمیں list of record I D store کرنی پڑے گی کہ امجد اور ساتھ ہی ان ریکارڈ کی آئی ڈیز یعنی ون کوما ٹو کے فرسٹ پہ بھی امجد کے ساتھ ہمارا ریکارڈ ہے اور ٹو کے اوپر بھی ہمارے پاس امجد کا ریکارڈ ہے تو اس طرح سے جتنے بھی ریکارڈ جن میں کہ سیم ویلو ہے اس کی ایٹریبیوٹ کی اس کی ایٹریبیوٹ کی وہ تمام کا آئی ڈیز ہوں گے جو ہمارا آلٹرنیٹو ون ہے اس میں اگر دیکھیں تو ایکچوئل ڈیٹا ریکارڈ اور زیراکی کی ویلو کے ساتھ اسٹور ہے if this is used indexed structure is a file organization for data record ہی فائل میں یا سالڈ فائل میں یا انڈیکس سیکوینشن میں وہ یہی وہی صورت حال کہ آپ جیسے آپ سے کہا نا کہ وہ آپ کی فائل آرگنائزیشن ہی ہے کیونکہ آپ کا جو جو آپ کا لیف نوڈ ہے وہ کی کی ویلو بھی اسٹور کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ریکارڈ بھی ہے تو پھر انڈیکس فائل تو ہوئی سو ہی ساتھ ہی یہ آپ کی فائل آرگنائزیشن بھی ہو گئی ہاں یہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ جو آلٹرنیٹو ون ہے that you can adapt only for one attribute کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ملٹیپل ایٹریبیوٹس کے لیے کر رہے ہیں then basically you are duplicating the data کہ فرض کریں ہمارے پاس جیسے اسٹوڈنٹ کیس میں اگر اسٹوڈنٹ آئی ڈی یونیک ہے ایک اور ساتھ ہی فرض کریں اس میں نیشنل آئی ڈی کارڈ بھی اسٹور ہے اگر تو وہ بھی یونیک ہے تو اگر دونوں پہ ہم یعنی اگر یہ ٹری انڈیکس استعمال کریں اور لیف نوٹس کے اوپر ہم اسٹور کر دیں ڈیٹا ڈائریکٹلی ریکارڈ اسٹور کر دیں جیسا کہ ون میں کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ we are storing the record at two place ایک دفعہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ریفرنس سے ایک دفعہ نیشنل آئی ڈی کارڈ کے ریفرنس سے تو وہ ظاہر ہے کہ ایسا جو ہے وہ دیٹ بی کہ آپ جو ہے نا وہ اس میں جو ہے اس کو آپ انوالو کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں سے یہ بات کلیئر ہے کہ جو آپ آلٹرنیٹ ون ہے وہ آپ ایک انڈیکس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ نارملی جیسے ہم پہلے بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ نارملی پرائمری کی کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ جس کی آپ کی پرائمری کی ہے اس کے بیس پہ آپ کا یہ ٹری انڈیکس بنے گا اور لیف نوٹ جو ہیں they contain practically physically the record otherwise جو ہے وہ اگر جو باقی آپشن فرض کریں اگر آپ نے کسی اور کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے انڈیکس کریٹ کرنا ہے اور ٹری انڈیکس کے ذریعے امپلیمنٹ کرنا ہے then preferably you will use alternate two or alternative three this alternative uses pointer lookups but can be expensive to maintain with insertion and deletions جیسا کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس لیف نوڈ میں کی کی ویلو ہی نہیں پڑی ہوئی بلکہ پورا ریکارڈ ہی پڑا ہوا ہے تو ایک تو اسٹریٹ وے آپ کو فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کو پوائنٹر فالو کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ you got the key value also the record at the same place تو یہ تو ہو گیا لیکن جو اس کی اب جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ یہ صرف ایک ایٹریبیوٹ پہ ہو سکتا ہے از آن دا پرائمری کی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ریکارڈ انسرشن ہے جو آپ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں اگر وہ اس میں بہت زیادہ ڈس آرڈر ہے ڈس آرڈر سے مراد یہ ہے کہ آپ کی کی جو ویلو ہے اس کو سیکوینس پہ ڈیٹا انٹر نہیں کر رہے بلکہ گیپ دے رہے ہیں اور دوبارہ سے ویلوز گیپ والی دے رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے ریکارڈ نمبر ون دیا پھر ٹین دیا پھر ففٹین پھر 20 پھر 25 فائیو پھر thirty thirty two thirty three thirty four forty eight forty nine ایسے گیپس نے دیا اب آپ کی فائل پاپولیٹ ہوتی جا رہی ہے آپ کے نوٹ بنتے جا رہے ہیں اور وہ اب آپ کا ایک نوٹ میں ہو سکتا ہے کہ ریکارڈ نمبر جو ہے وہ ون آ گیا اور ٹین آ گیا دو اگر ریکارڈ ہو سکتے ہیں اب فرض کریں بعد میں جا کے you bring the record with key value eight اب آرڈر کے لحاظ سے چونکہ you have to maintain the order اب آرڈر کے لحاظ سے وہ اس کو فرسٹ اوٹ میں آنا چاہیے تو یہ پھر ڈسٹربینس کریٹ ہوگی اور جو جو اس فائل کا سائز گرو کرے گا اور اگر آپ ڈس آرڈر کو انکریز کرتے رہیں گے ان کے بہت سارے گیپس اور پھر دوبارہ گیپس کے دوبارہ ریکارڈ لائیں گے تو یہ ڈسٹربینس بہت زیادہ ہوتی چلی جائے گی آپ کو ریکارڈ شفٹ کرنے پڑیں گے موو کرنے پڑیں گے اور یہ تمام اوپر تک تمام انڈیکسز میں جو چینجز ہوں گی ہائر لیولز تک تو اس لیے وہ اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے دیکھیں ظاہر ہے کہ آپ فورس تو نہیں کر سکتے جس جگہ ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے یو کین فورس دیم کہ you always enter the data in the order of the key you can ایڈوائز دیم کہ دس از بیٹر کہ آپ اس طرح سے کر لیں لیکن آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے تو اگر ایسا ہو رہا تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے ڈیٹا انٹری کرتے ہوئے انہوں نے بہت زیادہ گیپس دیے اور دوبارہ گیپس پہ ریکارڈ دیے تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے as a as a designer as a D B A کہ دیر از پرابلم جو آپ کی جو ہے نا وہ اتنی ایفیشنٹلی ایکسیس نہیں ہو رہی تو آپ ایک طریقہ اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی فائل پاپولیٹ ہو جائے تو آپ اس کو نئے طریقے سے کریٹ کر لیں نئے سرے سے اور اب جتنے آپ کے پاس فائل میں ریکارڈ موجود ہیں وہاں سے باری باری پڑھیں اور وہ ایک دفعہ تو تھوڑا انفیشنٹ ہو جائے گا لیکن پھر یہ ہوگا کہ وہ نئے اس میں اسٹرکچر میں جو نیا آپ کی فائل بنے گی اس میں وہ آرڈر پہ آ جائیں گے تو یہ بہرحال آپ کا یہ ہے کہ یعنی آپ کے جو آلٹرنیٹو ون ہے جس میں آپ نے لیف نوٹس کے اندر کی اسٹور کی ہوئی ہیں وہ آپشن تو ہے کہ وہ آپ کو جو پوائنٹر فالو کرنے نہیں پڑتا لیکن وہ انسرشن سرشن اگر وہ آرڈر میں نہیں ہے تو تو اس کیس میں وہ پرابلم کر سکتا ہے آلٹرنیٹو ٹو اینڈ تھری اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ in the leaf node we have just the key value اور ساتھ میں ان کے پوائنٹر چاہے وہ سنگل پوائنٹر ہو چاہے وہ ایک لسٹ آف پوائنٹرز ہو اس میں کیا ہے کہ یہ جیسے ہم نے کہا کہ record I D of matching data record three کیا ہے کہ list of record I Ds easier to maintain than alternative one اس لیے کہ جب آپ کو کوئی انسرشن کرنی ہے جو کہ مطلب آؤٹ آف آرڈر ہے تو اس کیس میں rather than moving the records آپ کو سمپلی پوائنٹرز جو ہیں ان کی شفٹنگ کرنی پڑے گی پوائنٹر پلیس کرنے پڑیں گے تو وہ اس کو مینج کرنا نسبتاً آسان ہے if more than one index is required on a given file at most one index can use one ظاہر جی ہم پہلے بات کر چکے ہیں rest must use alternative two اور تھری ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو فزیکل ریکارڈ اسٹور ہیں وہ تو آپ کے آلٹرنیٹ ون کے اوپر اس کے اوپر ہیں جو کہ آپ کی کی ہے اب جو باقی انڈیکسز آپ کے وہ ٹو استعمال کریں گے یا تھری استعمال کریں گے اور یہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہے کہ اگر وہ یونیک ہے it can go for two but it is not unique then ابس اٹ ہی three alternate three more compact than alternative two but lead to variable size data entries even if search keys are of fixed length آپ سمجھ آگے ہوگا آپ کو اس بات کا کہ وہ زیادہ آپ کے پاس ایک فلیکسیبلٹی ہے آپ کے پاس کہ you have left the option of storing the list of I Ds record I Ds تو اگر یونیک بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لسٹ میں آپ کے پاس ایک ہی ایلیمنٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس جیسے سیکنڈری کی ہے کہ you have got the the multiple multiple آپ پاس ریکارڈ ود سیم ویلو اب اس کیس میں you have to store the list of record I Ds لیکن آپ دیکھیں یہ فلیکسیبل تو ہے لیکن ساتھ پرابلم بھی آ جاتا ہے کہ جو آپ کی اب ایک نوٹ کا سائز ہے that you can not fix that has to be variable somehow جیسے بھی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ یہ تو فکس نہیں کر سکتے کہ کسی ایک یا تمام کے اندر کتنے انٹریز ہوں گی ایک خاص ویلو کی کسی میں مثال کے طور پہ جیسے ہم نے کہا کہ list of record I Ds ہے کسی میں ایک ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے کسی میں دو بھی ہو سکتے ہیں کسی میں دس بھی ہو سکتے ہیں کسی میں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے پاس لیف نوڈ میں جو آپ کے پاس انٹریز آنی ہے اس میں جو آپ کے پاس ایک تو ویلو ہو گئی اب جو آپ کے پاس لسٹ ہے فار ریکارڈ آئی ڈیز اس کو آپ کو ویریبل کرنا پڑے گا اس کی امپلیمنٹیشن کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں وہ اس وقت یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کرنے جا رہے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ وہ آپ کو جو اس کا ایڈوانٹیج تو ہے کہ وہ it is flexible it is compact لیکن ساتھ ہی جو اس کی ایک اوور ہیڈ ہے جو اس کا نیگیٹو سائڈ ہے کہ وہ آپ کو جو اینٹریز ہیں اس کا سائز ڈیٹرمن نہیں کر سکتے it has to be variable چاہے جو آپ سرچ کر رہے ہیں وہ فکس سائز کی ہو مثال کے طور پہ وہ انٹیجر ہے وہ فکس سائز کی ہے ایون دین آپ کی جو اینٹریز ہیں وہ ملٹیپل ہو سکتی ہیں وہ ویریبل کیونکہ you not determine the number of entries for particular value even worse for large record I list the data entry would have to span multiple blocks yes جب آپ کے پاس یعنی بہت زیادہ پاسبلٹیز ہوں کہ آپ کے پاس ایک اینٹری کے اگینسٹ ملٹیپل ویلوز آ سکتی ہیں اس میں جو یہ جو تھرڈ آلٹرنیٹو ہے یہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے ہینڈل کرنا بٹ دا تھنگ از کہ اگر آپ پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے تو definitely you have to do that dear students آج کے لیکچر میں ہم نے انڈیکس فائلس کی ڈفرنٹ امپلیمنٹیشن ڈسکس کی ہیں اور جیسے میں نے آپ سے لیکچر کے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ان امپلیمنٹیشن ٹیکنیکس کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ as a database person as a database expert آپ سمپلی چیزوں کو استعمال نہ کریں بلکہ آپ ان کے بینیفٹس کو ان کے ایڈوانٹیجز کو ان کی کاسٹ کے ساتھ کمپیئر کریں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ فیچر استعمال کرنے جا رہا ہوں تو اس کی انڈر لائن کاسٹ جو ہے cost in terms of storage cost in terms of processing cost in terms of time وہ کیا ہے تو تاکہ آپ اپنے ریسورسز کا اپنی جو آپشنز ہیں ان کا ایفیشینٹ استعمال کر سکیں تو آج کے لیکچر میں we have studied the files we have studied the link list اور ٹری انڈیکس کہ ان تین مختلف طریقوں سے ہم انڈیکسز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ تین آپ کے میجر طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم انڈیکسز کو جنرلی امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ہر ایک کے جو بیسک uh, آئیڈیا ہے جو اس کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں انڈیکسز کے ٹاپک کو ہم کنکلوڈ کریں گے اور ویوز پہ ڈسکشن سٹارٹ کریں گے اپنے اگلے لیکچر میں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ